حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پڑھ کر سناؤں آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سناؤ چنانچہ میں نے سورہ نسا پڑھی جب میں آیت فقی فائزہ جینا من کل امتن بشہید وجئنا بکا بے کا اللہ علیہ شہیدہ پر پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بس کرو میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پچاس